حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور ان کی ہجرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستائیسواں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اور اسلام کی صدا بلند ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز بالکل نامانوس نہیں رہی تھی چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے سعید کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئیں اور اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو وہ سخت برہم ہوئے یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے لبینہ ان کے خاندان میں ایک کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرا دم لے لوں تو پھر ماروں گا لبینہ کے سوا اور جس جس پر قابو چلتا تھا زود کوپ سے دریغ نہیں کرتے تھے لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا ان تمام سختیوں پر وہ ایک شخص کو بھی اسلام سے بدل نہ کر سکے آخر مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ ناؤز باللہ خود بانی اسلام کا قصہ پاک کر دے تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے راہ میں اتفاقن نعیم بن عبداللہ مل گئے ان کے تیور دیکھ کر پوچھا کہ خیر تو ہے بولے کہ محمد کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں وہ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور ان کی آہٹ پا کر وہ چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی بہن نے کہا کہ کچھ نہیں بولے نہیں میں سن چکا ہوں تم دونوں مرتد ہو گئے ہو یہ کہہ کر بہنوئی سے دستوں ریباں ہو گئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی یہاں تک کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ عمر جو بن آئے کرو لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا ان الفاظ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا ان کے بدن سے خون جاری تھا یہ دیکھ کر اور بھی رکت ہوئی اور فرمایا کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے اٹھا کر دیکھا تو یہ سورت تھی سب بہ العزیز الحکیم ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آ منوب اللہ رسول ہی بے اختیار پکار اٹھے اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد محمد الرسول اللہ یہ وہ زمانہ تھا سامعین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکم کے مکان میں جو کوہ صفا میں واقع تھا پناہ گزین تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی چونکہ شمشیر بکف تھے اور اس تازہ واقعہ کی کسی کو اطلاع نہ تھی اس لیے صحابہ کو تردد ہوا لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر کس ارادے سے آیا ہے نبوت کے پر روب آواز نے ان کو کپ کپا دیا نہایت خضو کے ساتھ عرض کیا ایمان لانے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی تمام اصحاب نے مل کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا اس وقت تک چالیس پچاس آدمی اسلام لا چکے تھے عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا تاہم اپنے مذہبی فرائض علانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور کعبہ میں تو نماز پڑھنا بالکل ناممکن تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے ساتھ دفاتن یہ حالت بدل گئی انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا کافروں نے اول اول ان پر بڑی شدت کی لیکن وہ برابر ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی ابن حشام نے اس واقعے کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا ہے ترجمہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو قریش سے لڑے یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ سن نبوی کے چھٹے سال میں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اہل قریش ایک مدت تک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو بے پرواہی کی نگاہ سے دیکھتے رہے لیکن اسلام کو جس قدر شیو ہوتا جاتا تھا ان کی بے پرواہی غصہ اور ناراضی سے بدلتی جاتی تھی یہاں تک کہ جب ایک جماعت کثیر اسلام کے حلقے میں آ گئی تو قریش نے زور اور قوت کے ساتھ اسلام کو مٹانا چاہا حضرت ابو طالب کی زندگی تک تو اعلانیہ کچھ نہ کر سکے لیکن ان کے انتقال کے بعد کفار ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جس جس مسلمان پر قابو ملا اس طرح ستانا شروع کیا کہ اگر اسلام کے جوش اور وارفتگی کا اثر نہ ہوتا تو ایک شخص بھی اسلام پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا تھا یہ حالت پانچ چھ برس تک رہی اور یہ زمانہ اس سختی سے گزرا کہ اس کی تفصیل ایک نہایت درد انگیز داستان ہے اسی اسنا میں مدینہ منورہ کے ایک معزز گروہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کو کفار کے ستم سے نجات نہیں مل سکتی وہ مدینہ کو ہجرت کر جائیں سب سے پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن اشل رضی اللہ تعالیٰ عنہم پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزن اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس آدمیوں کے ساتھ مدینہ کا قصد کیا صحیح بخاری میں بیس کا عدد مذکور ہے لیکن ناموں کی تفصیل نہیں ابن حشام نے بازوں کے نام لکھے اور وہ یہ ہیں زید بن خطاب سعید بن زید بن خطاب خنیس بن حذافہ تہمی امر بن سراقا عبداللہ بن سراقا واقد بن عبداللہ تمیمی خولی بن ابی خولی مالک بن ابی خولی ایاس بن بکیر عقل بن بکیر عامر بن بکیر خالد بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سعید بھتیجے خنیز داماد اور باقی دوست احباب تھے مدینہ منورہ کی وسعت کیونکہ کم تھی مہاجرین زیادہ تر قبا میں جو مدینہ سے دو تین میل ہے قیام کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی رفا بن عبد المنظر کے گھر ٹھہرے قبا کو اوالی بھی کہتے ہیں چنانچہ صحیح مسلم میں ان کی رہائش گاہ کا نام اوالی ہی لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اکثر صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ہجرت کی یہاں تک کہ چھ سو بائیس عیسوی میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور آفتاب رسالت مدینہ کے افق سے تالے ہوا مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے رہنے سہنے کا انتظام کیا انصار کو بلا کر ان میں اور مہاجرین میں برادری قائم کی جس کا اثر یہ ہے کہ جو مہاجر جس انصاری کا بھائی بن جاتا انصاری مہاجر کو اپنی جائیداد اسباب نقدی تمام چیزوں سے آدھا آدھا بانٹ دیتا تھا اس طرح تمام مہاجرین اور انصار بھائی بھائی بن گئے اس رشتے کے قائم کرنے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرفین کے رتبہ اور حیثیت کا فرق مراتب ملحوظ رکھتے تھے یعنی جو مہاجر جس درجے کا ہوتا اسی رتبے کے انصاری کو اس کا بھائی بناتے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کا بھائی قرار دیا ان کا نام اطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو قبیلہ بنو سالم کے سردار تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر بھی اکثر صحابہ نے قباہی میں قیام رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی مقیم رہے لیکن یہ معمول کر لیا کہ ایک دن ناغا دے کر بل التظام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور دن بھر خدمت اقدس میں حاضر رہتے ناغا کے دن یہ بندوبست کیا تھا کہ ان کے برادر اسلامی اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو کچھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر روایت کرتے تھے چنانچہ بخاری نے متعدد ابواب مثلا باب العلم باب النکاح وغیرہ میں ضمن اس واقعے کا ذکر کیا ہے مدینہ پہنچ کر اس بات کا وقت آیا کہ اسلام کے فرائض و ارکان محدود اور معین کیے جائیں کیونکہ مکہ معظمہ میں جان کی حفاظت ہی سب سے بڑا فرض تھا یہی وجہ تھی کہ زکوٰۃ روزہ نماز نماز جمعہ نماز عیدین صدقہ فطر کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی نمازوں میں بھی یہ اختصار تھا کہ مغرب کے سوا باقی نمازوں میں صرف دو دو رکعتیں تھیں یہاں تک کہ اعلان کا طریقہ بھی نہیں معین ہوا تھا چنانچہ سب سے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کرنا چاہا یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں نماز کے اعلان کے لیے بھوک اور ناکوس کا رواج تھا اس لیے صحابہ نے یہی رائے دی ابن حشام نے روایت کی ہے کہ یہ خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز تھی بہرحال یہ مسئلہ زیر بحث تھا اور کوئی رائے قرار نہیں پائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ نکلے اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اعلان کرنے کے لیے کیوں نہ مقرر کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ اذان نماز کا دیباچہ اور اسلام کا بڑا شعار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے زیادہ کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ شعار اعظم انہی کی رائے کے موافق قائم ہوا سن ایک ہجری 623 عیسوی سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور حالات در حقیقت سیرت نبوی کے اجزاء ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑائیاں پیش آئیں غیر قوموں سے جو معاہدات عمل میں آئے وقتاً فوقتاً جو انتظامات جاری کیے گئے اشاعت اسلام کے لیے جو تدبیریں اختیار کی گئیں ان میں سے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کے بغیر انجام پایا ہو لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر تمام واقعات پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں تو پروگرام کا یہ حصہ سیرت نبوی سے بدل جاتا ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے گو کتنے ہوں لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ حالات سے وابستہ ہیں اسی لیے جب بھی وہ حالات بیان کیے جائیں گے تو تمام واقعات کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی قرار پائے گا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ضمن ذکر میں آئیں گے اس لیے ہم نے مجبوراً یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ واقعات نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیے جائیں اور جن واقعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص تعلق ہے ان کو کسی قدر تفصیل سے بیان کر دیا جائے اس صورت میں اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے نمایاں ہو کر نظر نہ آئیں گے جب تک کسی واقعہ کی پوری تصویر نہ دکھائی جائے اس کی اصل شان قائم نہیں رہتی تاہم اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہ تھی اب ہم اختصار کے ساتھ ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کو ہجرت کی تو قریش کو خیال ہوا کہ اگر مسلمانوں کا جلد استحصال نہ کر دیا جائے تو وہ زور پکڑ جائیں گے اس خیال سے انہوں نے مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی تاہم ہجرت کے دوسرے سال تک کوئی قابل ذکر مار کا نہیں ہوا صرف اس قدر ہوا کہ دو تین دفعہ قریش چھوٹے چھوٹے گروہ کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پا کر ان کو روکنے کے لیے تھوڑی تھوڑی سی فوجیں بھیجی اور وہ وہیں رک گئے سن دو ہجری سن چھ سو چوبیس عیسوی میں بدر کا واقعہ پیش آیا جو نہایت مشہور مارکا ہے اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ ابو سفیان جو قریش کا سردار تھا تجارت کا مال لے کر شام سے واپس آ رہا تھا کہ راہ میں یہ غلط خبر سن کر کہ مسلمان اس پر حملہ کرنے چاہتے ہیں قریش کے پاس قاصد بھیجا اور ساتھ ہی تمام مکہ اڑایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر تین سو آدمیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے عام مورخین کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے نکلنا صرف قافلہ کے لوٹنے کی غرض سے تھا لیکن یہ امر محض غلط ہے قرآن مجید جس سے زیادہ کوئی قطعی شہادت نہیں ہو سکتی اس میں جہاں اس واقعے کا ذکر ہے یہ الفاظ ہیں ترجمہ جیسا کہ تجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر یعنی کہ مدینہ سے سچائی پر نکالا اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا وہ تجھ سے سچی بات پر جھگڑتے تھے بعد اس کے سچی بات ظاہر ہو گئی گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور جبکہ خدا دو گروہوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ کرتا تھا اور تم چاہتے تھے کہ جس گروہ میں کچھ زور کمزور نہیں ہے وہ ہاتھ آئے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنا چاہا تو مسلمانوں کا ایک گروہ ہچکچاتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ موت کے منہ میں جانا ہے اور مدینہ سے نکلتے وقت کافروں کے دو گروہ تھے ایک غیر ذات شوکا یعنی ابو سفیان کا کاروان تجارت اور دوسرا قریش کا گروہ جو مکہ سے حملہ کرنے کے لیے سامان کے ساتھ نکل چکا تھا اس کے علاوہ ابو سفیان کے قافلے میں چالیس آدمی تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تین سو بہادروں کے ساتھ نکلے تھے تین سو آدمی چالیس آدمی کے مقابلے میں کسی طرح موت کے منہ میں جانا نہیں خیال کر سکتے تھے اس لیے اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لوٹنے کے لیے نکلتے تو خدا ہرگز قرآن مجید میں یہ نہ فرماتا کہ مسلمان ان کے مقابلے کو موت کے منہ میں جانا سمجھتے تھے بہرحال آٹھ رمضان سن دو ہجری کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ آدمیوں کے ساتھ جن میں تریاسی مہاجرین اور باقی انصار تھے مدینہ سے روانہ ہوئے قریش کے ساتھ نو سو پچاس کی جمعیت تھی جن میں بڑے بڑے مشہور بہادر شریک تھے مقام بدر میں جو مدینہ منورہ سے قریب چھ منزل ہے مارکا ہوا اور کفار کو شکست ہوئی مسلمانوں میں سے چودہ آدمی شہید ہوئے جن میں چھ مہاجر اور آٹھ انصار تھے قریش کی طرف سے ستر مقتول اور اسی گرفتار ہوئے مقتولین میں ابو جہل اتبا بن ربیہ شہبہ اور بڑے بڑے روسائے مکہ تھے اور ان کے قتل ہونے سے قریش کا زور ٹوٹ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس مارکا میں رائے و تدبیر جاں بازی و پامردگی کے لحاظ سے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو تھے لیکن ان کی شرکت کی مخصوص خصوصیات یہ ہیں نمبر ایک قریش کے تمام قبائل اس مارکا میں آئے لیکن بنو عدی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں سے ایک متنفس بھی جنگ میں شریک نہیں ہوا اور یہ امر جہاں تک قیاس کیا جا سکتا ہے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب اور ادب کا اثر تھا نمبر دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے اور خلفاء کے بارہ آدمی شریک جنگ تھے جن کے نام یہ ہیں زید بن عبداللہ بن سراقہ امر بن سراکا واقد بن عبداللہ حولی خولی بن ابی خولی عامر بن ربیعہ عامر بن وکیر خالد بن وکیر حیاس بن وکیر عاقل بن وکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر تین سب سے پہلے جو شخص اس مارکا میں شہید ہوا وہ ماجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا نمبر چار آسی بن حشام بن مغیرہ جو قریش کا ایک معزز سردار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں شمار کی گئی ہے کہ اسلام کے معاملات میں قرابت اور محبت کا اثر ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتا تھا چنانچہ یہ واقعہ اس کی پہلی مثال ہے اس مارکا میں مخالف کی فوج میں سے جو لوگ زندہ گرفتار ہوئے ان کی تعداد کم بیش ستر تھی اور ان میں سے اکثر قریش کے بڑے بڑے سردار تھے مثلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو العاص بن الربی ولید بن عبد الولید ان سرداروں کا ذلت کے ساتھ گرفتار ہو کر آنا ایک عبرت خیز سما تھا جس نے مسلمانوں کے دل پر بھی اثر کیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب ان پر پڑی تو بے اختیار بول اٹھی کے ترجمہ تم متی ہو کر آئے ہو شریفوں کی طرح لڑ کر مر نہیں گئے قیدیوں کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس بنا پر یہ بحث پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے رائے لی اور لوگوں نے مختلف رائے دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے ہی بھائی بند ہیں اس لیے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ اسلام کے معاملے میں رشتہ و قرابت کو دخل نہیں ان سب کو قتل کر دینا چاہیے اور اس طرح کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز کو آپ قتل کرے علی عقیل کی گردن مارے حمزہ عباس کا سر اڑائیں اور فلاں شخص جو میرا عزیز ہے اس کا کام میں تمام کروں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت کے اقتضاء سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند کی اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ خوب خونریزی نہ کر لے بدر کی فتح نے اگرچہ قریش کے زور کو گھٹایا لیکن اس سے اور نئی مشکلات کا ایک سلسلہ شروع ہوا مدینہ منورہ اور اس کے اطراف پر ایک مدت سے یہودیوں نے قبضہ کر رکھا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ملکی انتظامات کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ کام کیا کہ یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کے برخلاف دشمن کو مدد نہ دیں گے اور کوئی دشمن مدینہ پر چڑھ آئے تو مسلمانوں کی مدد کریں گے لیکن جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے فتح یاب آئے تو ان کو ڈر پیدا ہوا کہ مسلمان زور پکڑ کر ان کے برابر کے حریف نہ بن جائیں چنانچہ خود چھیڑ شروع کی اور کہا کہ قریش والے تو فن حرب سے ناشنا تھے ہم سے کام پڑتا تو ہم دکھا دیتے کہ کہ لڑنا کس کو کہتے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ ڈالا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال دو ہجری میں ان پر چڑھائی کی اور بالآخر وہ گرفتار ہو کر مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے اسلام کی تاریخوں میں یہودیوں سے لڑائیوں کو جو ایک متصل سلسلہ نظر آتا ہے اس کی ابتدا اسی سے ہوئی تھی غزوہ غزب قریش بدر میں شکست کھا کر انتقام کے جوش میں بےتاب تھے ابو سفیان نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لوں گا غسل تک نہ کروں گا چنانچہ زلحج دو ہجری میں دو سو شتر سواروں کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچ کر دھوکے سے دو مسلمانوں کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے تو کیا لیکن ابو سفیان نکل گیا تھا اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور بھی پیش آتے رہے یہاں تک کہ شوال تین ہجری سن چھ سو پچیس عیسوی میں جنگ عہد کا مشہور واقعہ ہوا اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ اکرما بن ابی جہل اور دیگر بہت سے سرداران قریش نے ابو سفیان سے جا کر کہا کہ اگر تم مصارف کا ذمہ اٹھاؤ تو اب بھی بدر کا انتقام لیا جا سکتا ہے ابو سفیان نے قبول کیا اور اسی وقت حملے کی تیاریاں شروع ہو گئیں کنانا اور تہاما کے تمام قبائل بھی ساتھ ساتھ ہو گئے ابو سفیان ان کا سپا سلار بن کر بڑے سامان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا اور ماہ شوال بدھ کے دن مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر مقام کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینہ میں ٹھہر کر قریش کا حملہ روکا جائے لیکن صحابہ نے نہ مانا اور آخر مجبور ہو کر جمعہ کے دن مدینے سے نکلے قریش کی تعداد تین ہزار تھی جس میں دو سو سوار اور سات سو زرا پوش بھی تھے میمنا کے افسر خالد بن ولید اور میسرا کے اکرما بن ابھی جہل تھے اور اس وقت تک یہ دونوں صاحب اسلام نہیں لائے تھے ادھر کل سات سو آدمی تھے جن میں سو زرا پوش اور صرف دو سوار تھے مدینہ سے قریب تین میل پر عہد ایک پہاڑ ہے اس کے دامن میں دونوں فوجیں سفر ہوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو پچاس تیر اندازوں کے ساتھ فوج کے عقب پر متعین کیا کہ ادھر سے کفار حملہ نہ کر پائیں سات شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی سب سے پہلے زبیر نے اپنے رقاب کی فوج کو لے کر حملہ کیا اور قریش کے میمنا کو شکست دی فرام جنگ شروع ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی فوج میں گھس گئے اور ان کی صفیں الٹ دی لیکن فتح کے بعد لوگ غنیمت پر ٹوٹ پڑے تیر اندازوں نے سمجھا کہ اب مارکا ختم ہو چکا ہے اس خیال سے وہ بھی لوٹنے میں مصروف ہو گئے تیر اندازوں کا ہٹنا تھا کہ خالد نے دفاتن عقب سے بڑے زور و شور کے ساتھ حملہ کیا مسلمان چونکہ ہتھیار ڈال کر غنیمت میں مصروف ہو چکے تھے اس نگہانی زد کو نہ روک سکے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کی یہاں تک کہ آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے پیشانی پر زخم آیا اور رخساروں میں مغفر کی کڑیاں چپ گئیں اس کے ساتھ آپ ایک گڑے میں گر پڑے اور لوگوں کی نظر سے چھپ گئے اس برہمی میں یغول پڑ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے اسی خبر نے مسلمانوں کے استقلال کو متزلزل کر دیا اور جو جہاں تھا وہی سراسیما ہو کر رہ گیا اس امر میں اختلاف ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخیر تک کس قدر صحابہ ثابت قدم رہے صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عہد میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف سات انصار اور دو قریشی یعنی سعد اور تلا رہ گئے تھے نسائی اور بےحقی میں بسنت صحیح منقول ہے کہ گیارہ انصار اور تلا کے سوا اور کوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہا تھا محمد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چودہ آدمیوں کا نام لیا ہے اسی طرح اور بھی مختلف روایت روایتیں ہیں حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ان روایتوں میں سے اس طرح تطبیق دی ہے کہ لوگ جب ادھر ادھر پھیل گئے تو کافروں نے دفتن عقب سے حملہ کیا اور مسلمان سراسیما ہو کر جو جہاں تھا وہ وہیں رہ گیا پھر جس طرح موقع ملتا گیا لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے گئے تمام روایتوں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو کچھ تو ایسے سراسیمہ ہوئے کہ انہوں نے مدینہ آ کر دم لیا کچھ لوگ جان پر کھیل کر لڑتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جینا بیکار ہے بعضوں نے مجبور مایوس ہو کر سفر ڈال دی کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تیسرے گروہ میں تھے علامہ تبری میں بسنت متصل جس کے روا حمید بن سلمہ محمد بن اسحاق قاسم بن عبد الرحمان بن رافع ہیں روایت کی ہے کہ اس موقع پر جب انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند مہاجرین اور انصار کو دیکھا کہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو پوچھا کہ بیٹھے کیا کرتے ہو ان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نے جو شہادت پائی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ رسول اللہ کے بعد زندہ زندہ رہ کر کیا کرو گے تم بھی انہیں طرح لڑو اور مر جاؤ یہ کہہ کر کفار پر حملہ آور ہوئے اور شہادت حاصل کی قاضی ابو یوسف نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ انس بن نظر میرے پاس سے گزرے اور مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ شہید ہوئے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ شہید ہوئے تو ہوئے خدا تو زندہ ہے یہ کہہ کر تلوار میان سے کھینچ لی اور اس قدر لڑے کہ شہادت حاصل کی ابن حشام میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے میں سترہ زخم کھائے تبری کی روایت میں یہ امر لحاظ کے قابل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے اور یہ مسلم ہے کہ اس مارکے میں ان سے زیادہ کوئی ثابت قدم نہیں رہا تھا بہرحال یہ امر تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ سخت برہمی کی حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے نہیں ہٹے اور جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہونا معلوم ہوا تو فوراً خدمت میں پہنچے تبری اور سیرت ہشام میں ہے ترجمہ پھر جب مسلمانوں نے رسول اللہ کو دیکھا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ لوگوں کو لے کر پہاڑ کے درے پر چڑھ گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی حضرت ابو بکر حضرت عمر طلحہ بن عبید اللہ زبیر بن عوام اور حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے علامہ بلازری صرف ایک مورخ ہیں جنہوں نے انصاب الاشراف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال میں یہ لکھا ہے یعنی ترجمہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو عہد کے دن بھاگ گئے تھے لیکن خدا نے ان کو معاف کر دیا علامہ بلازری نے ایک اور روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی خلافت کے زمانے میں لوگوں کے روزینے مقرر کیے تو ایک شخص کے روزینے کی نسبت لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ مستحق آپ کے فرزند عبداللہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں کیونکہ اس کا باپ عہد کی لڑائی میں ثابت قدم رہا تھا اور عبداللہ کا باپ یعنی حضرت عمر نہیں رہا تھا لیکن یہ روایت قطع نظر اس کے کہ درایتن غلط ہے کیونکہ مارکائے جہاد سے بھاگنا ایک ایسا ننگ تھا جس کو کوئی شخص اعلانیہ تسلیم نہیں نہیں کر سکتا تھا اصول روایت کے لحاظ سے بھی ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے علامہ موصوف نے جس روایت کی صنعت سے یہ روایت بیان کی ہے ان میں عباس بن عبداللہ الباقسائے اور غیض بن اسحاق ہیں اور دونوں مجہول الحال ہیں اس کے علاوہ اور تمام روایتیں اس کے خلاف ہیں اس بحث کے بعد ہم پھر اصل واقعے کی طرف آتے ہیں خالد ایک دستہ فوج کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرف بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تیس صحابہ کے ساتھ پہاڑ پر تشریف رکھتے تھے خالد کو آتا دیکھا تو فرمایا کہ خدا یہ لوگ یہاں تک نہ آنے پائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چند مہاجرین اور انصار کے ساتھ آگے بڑھ کر حملہ کیا اور ان لوگوں کو ہٹا دیا ابو سفیان سلار قریش نے درہ کے قریب پہنچ کر پکارا کہ اس گروہ میں محمد ہیں یا نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ کوئی جواب نہ دے ابو سفیان نے پھر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام لے کر کہا کہ یہ دونوں اس مجمع میں ہیں یا نہیں اور جب کسی نے کچھ جواب نہ دیا تو بولا کہ ضرور یہ لوگ مارے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور پکار کر کہا کہ او دشمن خدا ہم سب زندہ ہیں ابو سفیان نے کہا ترجمہ اے حبل ایک بت کا نام تھا اے حبل بلند ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جواب دو ترجمہ خدا بلند و برتر ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکاح ہوا اس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جہلیت میں خنیس بن خزافہ کے ساتھ ہوا خنیس کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش کی کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لائیں انہوں نے کچھ جواب نہ دیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی وہ بھی چپ رہے کیونکہ ان دونوں صاحبوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں چنانچہ تین ہجری شابان میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اب ذکر ہو جائے واقعہ بنو نذیر کا جو سن چار ہجری میں پیش آیا چار ہجری سن چھ سو چھبیس عیسوی میں بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا اس سے قبل ہم نے ذکر کیا کہ مدینہ منورہ میں یہود کے جو قبائل آباد تھے آ حضرت نے ان سے صلح کا معاہدہ کر لیا تھا ان میں سے بنو پینکاہ نے بدر کے بعد نقص عہد کیا اور اس جرم میں مدینہ سے نکال دیے گئے دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا تھا یہ لوگ بھی اسلام کے سخت دشمن تھے چار ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے میں استعانت کے لیے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لے کر ان کے پاس گئے ان لوگوں نے ایک شخص کو جس کا نام امر بن حجاش تھا آمادہ کیا کہ چھت پر چڑھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر کی سل گرا دے وہ چھت پر چڑھ چکا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوگی آپ اٹھ کر چلے آئے اور کہلا بھیجا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ انہوں نے انکار کیا اور مقابلے کی تیاریاں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قابو پا کر جلا وطن کر دیا چنانچہ ان میں سے کچھ شام کو چلے گئے کچھ خیبر میں جا کر آباد ہوئے اور وہاں حکومت قائم کر لی خیبر والوں میں اسلام بن ابھی تحقیق کنانا بن ربی اور حیو بن اختب بڑے بڑے معزز سردار تھے یہ لوگ خیبر میں پہنچ کر مطمئن ہوئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینا چاہا مکہ موازمہ میں جا کر قریش کو ترغیب دی قبائل عرب کا دورہ کیا اور تمام ممالک میں ایک آگ لگا دی سامعین محترم اس کے بعد جنگ خندق یا احزاب کا واقعہ پیش آیا جو سن پانچ ہجری میں ہوئی چند روز میں دس ہزار آدمی قریش کے علم کے نیچے جمع ہو گئے اور شوال سن پانچ ہجری میں ابو سفیان کی سپا سلاری میں اس سیلاب نے مدینہ کا رخ کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر سلا کے آگے ایک خندق تیار کرائی عرب میں خندق کا رواج نہ تھا اس لیے کفار کو اس کی کچھ تدبیر بند نہ آئی مجبوراً محاصرہ کر کے ہر طرف فوجیں پھیلا دی اور رسد وغیرہ بند کر دی ایک مہینے تک محاصرہ رہا کفار کبھی کبھی خندق میں اتر کر حملہ کرتے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے خندق کے ادھر ادھر کچھ فاصلے پر اکابر صحابہ کو متعین کر دیا تھا کہ دشمن ادھر سے نہ آنے پائیں ایک حصے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین تھے چنانچہ یہاں ان کے نام کی ایک مسجد آج بھی موجود ہے ایک دن کافروں نے حملہ کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر کے ساتھ آگے بڑھ کر روکا اور ان کی جماعت درہم برہم کر دی ایک اور دن کافروں کے مقابلے میں اس قدر ان کو مصروف رہنا پڑا کہ اثر کی نماز قضا ہوتے ہوتے رہ گئی چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ آج کافروں نے نماز تک پڑھنے کا موقع نہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی اب تک اثر کی نماز نہیں پڑھی اس لڑائی میں امر بن عبدود عرب کا مشہور بہادر جو پانچ سو سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا اس کے مارے جانے کے بعد ادھر تو قریش میں کچھ بے دری پیدا ہوئی اور ادھر نعیم بن مسعود نے جو اسلام لا چکے تھے اور کافروں کو ان کے اسلام کی خبر نہ تھی جوڑ توڑ سے قریش اور یہود میں پھوٹ دلوا مختصر یہ کہ کفر کا ابر سیاہ جو مدینہ کے افق پر چھا گیا تھا روز بروز چھٹتا چلا گیا اور چند روز کے بعد مطلع بالکل صاف ہو گیا واقع ہدیبیہ سن چھ ہجری سن چھ ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کا قصد کیا اور اس غرض سے کہ قریش کو لڑائی کا شبہ نہ ہو حکم دیا کہ کوئی شخص ہتھیار باندھ کر نہ چلے ذوالحلیفہ جو مدینہ سے چھ میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے وہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ اس طرح چلنا مصلحت نہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اور آپ نے ان کی رائے کے موافق مدینہ سے ہتھیار منگوا لیے جبکہ مکہ معظمہ دو منزل رہ گیا تھا تو مکہ سے بشر بن سفیان نے آ کر خبر دی کہ تمام قریش نے عہد کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں قدم نہ رکھنے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اکابر صحابہ میں سے کسی کو سفارت کے طور پر بھیجیں کہ ہم کو لڑنا مقصود نہیں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر معمور کرنا چاہا انہوں نے عرض کی کہ قریش کو مجھ سے سخت عداوت ہے اور میرے خاندان میں وہاں کوئی میرا حامی موجود نہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز و اقارت وہی ہیں اس لیے ان کو بھیجنا مناسب ہوگا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رکھا اور جب کئی دن گزر گئے تو یہ مشہور ہو گیا کہ وہ شہید کر دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ سے جو تعداد میں چودہ سو تھے جہاد پر بیت لی اور چونکہ بیت ایک درخت کے نیچے لی تھی یہ واقعہ بیت الشجرا کے نام سے بھی مشہور ہے قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور آیت کی مناسبت سے اس کو بیت رضوان بھی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت سے پہلے لڑائی کی تیاری شروع کر دی تھی صحیح بخاری میں ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو بھیجا کہ فلاں انصاری سے گھوڑا مانگ لائیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جہاد پر بیت لے رہے ہیں انہوں نے بھی جا کر بیت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ وہ ہتھیار سے جا رہے ہیں عبداللہ نے ان سے بیت کا واقعہ بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور جا کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی قریش کو اصرار تھا کہ رسول اللہ مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے بڑے رد و بدل کے بعد ان شرائط پر معاہدہ ہوا کہ اس دفعہ مسلمان الٹے واپس جائیں اگلے سال آئیں لیکن تین دن سے زیادہ نہ ٹھہریں معاہدہ میں یہ شرط بھی داخل تھی کہ دس برس تک لڑائی موقوف رہے اور اس اسنا میں اگر قریش کا کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چلا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریش کے پاس واپس بھیج دیں لیکن مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص قریش کے ہاتھ آ جائے تو ان کو اختیار ہوگا اس کو اپنے پاس روک لیں شرط چونکہ بظاہر کافروں کے حق میں زیادہ مفید تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت اضطراب ہوا معاہدہ بھی لکھا نہیں جا چکا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس طرح دب کر کیوں صلح کی جائے انہوں نے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں اسی میں مسلحت ہوگی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسکین نہیں ہوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس طرح بات چیت کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ رسول خدا نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہوں حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہمارے دشمن مشرق نہیں ہیں رسول اللہ نے فرمایا ضرور ہیں حضرت عمر نے پھر کہا کہ پھر ہم اپنے مذہب کو کیوں ذلیل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے پیغمبر ہوں اور خدا کے حکم کے خلاف نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو اور خصوصاً انداز گفتگو اگرچہ خلاف ادب تھا چنانچہ بعد میں ان کو سخت ندامت ہوئی اور اس کے کفارہ کے لیے روزے رکھے نفلیں پڑی خیرات دی غلام آزاد کیے تاہم سوال و جواب کی اصل بنا اس نقطے پر تھی کہ رسول کے کون سے افعال انسانی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں اور کون سے رسالت کے منصب سے چنانچہ اس کی مفصل بحث جو ہے وہ بعد کے کسی پروگرام میں جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کی جائے گی غرض معاہدہ صلاح لکھا گیا اور اس پر بڑے بڑے اکابر صحابہ کے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل تھے دستخط سبت ہوئے معاہدے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا قصد کیا راہ میں سورہ فتح نازل ہوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ پر وہ سورہ نازل ہوئی جو مجھ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے یہ کہہ کر آپ نے یہ آیتیں پڑھی ان فتح نہ لکفتم مبینہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت تک مسلمان اور کفار بالکل الگ الگ رہتے تھے صلح ہو جانے سے آپس میں میل جول ہوا اور رات دن کے چرچے سے اسلام کے مسائل اور خیالات روز بروز پھیلتے گئے اس کا اثر یہ ہوا کہ دو برس کے اندر اندر جس کثرت سے لوگ اسلام لائے اٹھارہ برس قبل کی وسیع مدت میں نہیں لائے تھے جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی اور ابتدا ان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم میں نہ آ سکی وہ یہی مصلحت تھی اور اسی بنا پر خدا نے سورہ فتح میں اس صلح کو فتح کے لحاظ سے تعبیر کیا اب ذکر ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا واقعہ اس زمانے تک کافرہ عورتوں کو عقد نکاح میں رکھنا جائز تھا لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ولا تم سکو ہن بے تو یہ امر ممنوع ہو گیا اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں بیویوں کو جو کافرہ تھی طلاق دے دی ان میں سے ایک کا نام قریبا اور دوسری کا ام کلثوم بنتے جرول تھا ان دونوں کو طلاق دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمیلہ سے جو ثابت بن ابی الجلح کی بیٹی تھی نکاح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عاصم انہی کے وطن سے تھے اسی سال رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے سلاطین اور والیان ممالک کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے سامعین اس کے بعد جنگ خیبر کا واقعہ پیش آیا جو سات ہجری میں ہوا سات ہجری میں خیبر کا مشہور مارکا پیش آیا اس سے قبل یہ بیان ہو چکا ہے کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جو مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے خیبر میں جا کر آباد ہوئے انہی میں سے سلام اور کنانا وغیرہ نے پانچ ہجری میں قریش کو جا کر بھڑکایا اور ان کو مدینہ پر چڑھا لائے اس تدبیر میں اگرچہ ان کو ناکامی ہوئی لیکن انتقام کے خیال سے وہ باز نہ آئے اور اس کی تدبیریں کرتے رہتے تھے چنانچہ سن چھ ہجری میں قبیلہ بنو سعد نے ان کی ایانت پر آمادگی ظاہر کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بنو سعد بھاگ گئے اور پانچ سو اونٹ غنیمت میں ہاتھ آئے پھر قبیلہ غطفان کو آمادہ کیا چنانچہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف بڑھے تو سب سے پہلے اسی قبیلہ نے راہ ہونا چاہا ان حالات کے لحاظ سے ضروری تھا کہ یہودیوں کا زور توڑ دیا جائے ورنہ مسلمان ان کے خطرے سے مطمئن نہیں ہو سکتے تھے غرض سن سات ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو پیدل اور دو سو سواروں کے ساتھ خیبر کا رخ کیا خیبر میں یہودیوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا لیے تھے مثلا حسن نائم حسن قموس حسن صاحب وطیح اور سلالم یہ سب کے لیے جلد از جلد فتح ہو گئے لیکن وطیح و سلالم جن پر عرب کا مشہور بادر مرحب جو ہے وہ قابض تھا آسانی سے فتح نہیں ہو سکتے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپا سلار بنا کر بھیجا لیکن وہ ناکام آئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمور ہوئے وہ برابر دو دن جا کر لڑے لیکن دونوں دن ناکام رہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو حملہ آور ہوگا اگلے دن تمام اکابر صحابہ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی امید میں بڑے سامان سے ہتھیار سجا کر آئے ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے اور ان کا خود بیان ہے کہ میں نے کبھی اس موقع کے سوا علم برداری اور افسری کی آرزو نہیں کی لیکن قضاء و قدر نے یہ فخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اٹھا رکھا تھا چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر علم ان کو عنایت کیا مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور اس کے قتل پر اس مارکا کا بھی خاتمہ ہو گیا خیبر کی زمین آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں کو تقسیم کر دی چنانچہ ایک ٹکڑا جس کا نام شمع تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا چنانچہ صحیح مسلم باب الوقف میں یہ قصہ بتفصیل مذکور ہے اور اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا وقف تھا جو عمل میں آیا اسی سال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیس آدمیوں کے ساتھ قبیلہ حوازن کے مقابلے کو بھیجا ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد سنی تو بھاگ نکلے اور کوئی مارکا پیش نہیں آیا سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ ہدیبیہ میں جو صلح قرار پائی تھی اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں جو چاہے قریش کا ساتھ دے اور جو چاہے اسلام کے سایہ امن میں آئے چنانچہ قبیلہ خزاں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا ان دونوں قبیلوں میں مدت سے بن تھی اور بہت سے مارکے ہو چکے تھے لڑائی کا سلسلہ جاری تھا کہ ہدیبیا کی صلح وقوع میں آئی اور شرائط معاہدہ کی روح سے دونوں قبیلے لڑائی سے دستبردار ہو گئے لیکن چند روز بعد بنو بکر نے نقص عہد کیا اور قریش نے ان کی اعانت کی یہاں تک کہ خزاں نے حرم میں جا کر پناہ لی تب بھی ان کو پناہ نہ ملی خزاں نے جا کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا ابو سفیان کو یہ خبر معلوم ہوئی تو پیش بندی کے لیے مدینہ منورہ پہنچا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قریش کی طرف سے تجدید صلاح کی درخواست کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا وہ اٹھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ آپ اس معاملے کو طے کرا دیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سختی سے جواب جواب دیا کہ بالکل نا امید ہو گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تیاریاں شروع کی اور رمضان سن آٹھ ہجری میں دس ہزار فوج کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور مقام مرا زہران میں نزول اجلال کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چلے ادھر سے ابو سفیان آ رہا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آ میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام دلا دوں ورنہ آج تیری خیر نہیں ابو سفیان نے غنیمت سمجھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیا راہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہوا ابو سفیان کو ساتھ دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سفارش کے لیے جا رہے ہیں بڑی تیزی سے بڑھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کہا کہ مدتوں کے بعد اس دشمن اسلام پر قابو ملا ہے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر ابو سفیان اگر عبد مناف کے خاندان سے نہ ہوتا اور تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم اس کی جان کے خواہاں نہ ہوتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میرا باپ خطاب اسلام لاتا تو مجھ کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس وقت ہوئی تھی جب آپ اسلام لائے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش قبول کی اور ابو سفیان کو امن دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چاہو جلال سے مکہ میں داخل ہوئے اور دڑے پر کھڑے ہو کر نہایت و بلیغ خطبہ پڑا جو بہن ہی تاریخوں میں منقول ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مقام صفا پر لوگوں سے بیت لینے کے لیے تشریف فرما ہوئے لوگ جوگ در جوگ آتے تھے اور بیت کرتے جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب لیکن کسی قدر نیچے بیٹھے تھے جب عورتوں کی باری آئی تو چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیگانہ عورت کے ہاتھ کو مست نہیں کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم ان سے بیت لے لو چنانچہ عورتوں نے انہیں کے ہاتھ پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی غزوہ ہنین اسی سال حوازن کی لڑائی پیش آئی جو غزوہ ہنین کے نام سے بھی مشہور ہے حوازن عرب کا مشہور اور معزز قبیلہ تھا اور یہ لوگ ابتدا سے اسلام کی ترقی کو رکابت کی نگاہ سے دیکھتے آتے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے ارادہ سے مدینہ سے نکلے تو ان لوگوں کو گمان ہو کہ ہم پر حملہ کرنا مقصود ہے چنانچہ اسی وقت جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور جب یہ معلوم ہوا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو مکہ پر حملے کے لیے بڑے بڑے سازو سامان سے روانہ ہو کر حنین میں ڈیرے ڈالے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو بارہ ہزار کی جمعیت کے ساتھ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے ہنین میں دونوں فوجیں سفارا ہوئی مسلمانوں نے پہلے حملہ میں حوازن کو بھگا دیا لیکن مال غنیمت کے لوٹنے میں مصروف ہوئے تو حوازن نے حملہ کیا اور اس قدر تیر برسائے کہ مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی اور بارہ ہزار آدمیوں سے مدود چند کے سوا باقی سب بھاگ نکلے اس مارکا میں جو صحابہ ثابت قدم رہے ان کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں چنانچہ علامہ تبری نے صاف تصریح کی ہے محمد بن اسحاق جو امام بخاری کے شیوخ حدیث میں داخل ہیں اور مغازی و سیر کے امام مانے جاتے ہیں کتاب المغازی میں لکھا ہے کہ وبا پیغمبر چند تن از مہاجرین و انصار و اہل بیت کتاب المغازی میں کتاب المغازی میں لکھا ہے کہ لڑائی کی صورت بگڑ کر پھر بن گئی یعنی مسلمانوں کو فتح ہوئی اور حوازن کے چھ ہزار آدمی گرفتار ہوئے نو ہجری میں خبر مشہور ہوئی کہ کیسر روم عرب پر حملہ کی تیاریاں کر رہا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور چونکہ یہ نہایت تنگی اور اسرت کا زمانہ تھا اس لیے لوگوں کو زر و مال سے اعانت کی ترغیب دلائی چنانچہ اکثر صحابہ نے بڑی بڑی رقمیں پیش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر تمام مال و اسباب میں سے آدھا لا کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اگر اسلح اور رسد کا سامان مہیا کیا گیا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے لیکن مقام تبوک میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط اس لیے چند روز قیام فرما کر واپس آئے اسی سال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات سے ناراض ہو کر ان سے علیحدگی اختیار کی اور چونکہ لوگوں کو آپ کے طرز عمل سے یہ خیال ہوا تھا کہ آپ نے ازواج کو طلاق دے دی اس لیے تمام صحابہ کو نہایت رنج اور افسوس تھا تاہم کوئی شخص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں کر کر سکتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہونا چاہا لیکن بار بار اذن مانگنے پر بھی اجازت نہ ملی آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر دربان سے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہے کہ میں حفصہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ تھی کہ شاید میں ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں جا کر حفصہ کی گردن مار دوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمام مسلمان مسجد میں سوگوار بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو انہیں یہ مجدہ سنا اس واقعہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقرب کا اندازہ ہو سکتا ہے چنانچہ حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی واقعات کے سلسلے میں ایک موقع پر کہا کہ عمر تم ہر چیز میں دخیل ہو گئے یہاں تک کہ اب ازواج میں بھی دخل دینا چاہتے ہو دس ہجری سن چھ سو چھتیس عیسوی میں تمام اطراف عرب سے نہایت کثرت سے سفارتیں آئیں اور ہزاروں لاکھوں آدمی اسلام کے حلقہ میں آئے اسی سال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے مکہ معظمہ کا قصد کیا اور یہ حج آپ کا آخری حج تھا سن گیارہ ہجری ماہ سفر میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمور کیا اور تمام اکابر صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جائیں لوگ تیار ہو چکے تھے کہ اخیر سفر میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور تجویز ملتوی رہ گئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بروایت مشہور تیرہ دن بیمار رہے بہکی نے صحیح صحیح ان ان بسند کی تعداد دس دن بیان کی ہے سلیمان تمیمی نے بھی مغازی میں یہی تعداد لکھی ہے بیماری کی حالت یکساں نہ تھی کبھی بخار کی شدت ہو جاتی تھی اور کبھی اس قدر افاقہ ہو جاتا تھا کہ مسجد میں جا کر نماز ادا فرماتے تھے یہاں تک کہ عین وفات کے دن نماز فجر کے وقت طبیعت اس قدر بحال تھی کہ آپ دروازے تک آئے اور پردہ اٹھا کر لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا نہایت محظوظ ہوئے اور تبسم فرمایا کرتاس کا واقعہ بیماری کا بڑا مشہور واقعہ کرتاس کا واقعہ جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے وفات سے تین روز پہلے قلم اور دوا طلب کیا اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھوں گا کہ تم آئندہ گمراہ نہ ہوگے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی طرف مخاطب و کرف کہا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کی شدت ہے اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے حاضرین میں سے بعضوں نے کہا کہ رسول اللہ بہ کی باتیں کر رہے ہیں نعوذ باللہ روایت میں ہجر کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کے ہیں یہ واقعہ بظاہر تعجب انگیز ہے ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا گستاخی اور سرکشی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر ہیں اور امت کے درد و غمخاری کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ لاؤ میں ایک ہدایت نامہ لکھ دوں جو تم کو گمراہی سے محفوظ رکھے یہ ظاہر ہے کہ گمراہی سے بچانے کے لیے جو ہدایت ہوگی وہ منصب نبوت کے لحاظ سے ہوگی اور اس لیے اس میں سہو و خطا کا اعتماد نہیں ہو سکتا باوجود اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بے پرواہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ ضرورت نہیں کہ ہم کو قرآن کافی ہے تو رہا یہ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو حزیان سے تعبیر کیا تھا باللہ یہ اعتراض ایک مدت سے چلا آتا ہے اور مسلمانوں کے دو مختلف گروہ نے اس پر بڑی تباہ آزمائیاں کی ہیں لیکن چونکہ اس بحث میں غیر متعلق باتیں چھڑ گئیں اور اصول درایت سے کسی نے کام نہیں لیا اس لیے مسئلہ نامنفصل رہا اور عجیب عجیب بیکار بحثیں پیدا ہو گئیں یہاں تک یہ مسئلہ چھڑ گیا کہ پیغمبر سے ہزیان ہونا ممکن ہے کیونکہ ہزیان انسانی عوارض میں ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عوارض انسانی سے بری نہ تھا یہاں دراصل یہ امر غور طلب ہے کہ جو واقعہ جس طریقے سے روایتوں میں منقول ہے اس سے کسی امر پر استناد ہو سکتا ہے یا نہیں اس بحث کے لیے پہلے واقعہ ذیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے نمبر ایک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش تیرہ دن بیمار رہے نمبر دو کاغذ و قلم دوات طلب کرنے کا واقعہ جمعرات کے دن کا ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں بتصریح مذکور ہے اور چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شمبے کے دن انتقال فرمایا اس لیے اس واقعہ کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار دن تک زندہ رہے نمبر تین اس تمام مدت بیماری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور کوئی واقعہ اختلال حواس کا کسی روایت میں کہیں مذکور نہیں ہے نمبر چار اس واقعہ کے وقت کثرت سے صحابہ موجود تھے لیکن یہ حدیث باوجود اس کے بہت سے طریقوں سے مروی ہے چنانچہ صرف صحیح بخاری میں سات طریقوں سے مذکور ہے بائیں ہما بجز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور صحابی سے اس واقعہ کے متعلق ایک حرف بھی منقول نہیں نمبر پانچ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت صرف تیرہ یا چودہ برس تھی نمبر چھ سب سے بڑھ کر یہ کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود نہ تھے اور یہ معلوم نہیں کہ یہ واقعہ انہوں نے کس سے سنا نمبر سات تمام روایتوں میں مذکور ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ کی باتیں کر رہے ہیں علامہ قرطبی نے یہ تعویل کی ہے اور اس پر ان کا ناز ہے کہ لوگوں نے یہ لفظ انکار و استعجاب کے طور پر کہا تھا یعنی یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے خدا نخواستہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کول ہزیان تو نہیں کہ اس پر لحاظ نہ کیا جائے یہ تعویل لگتی ہوئی ہے لیکن بخاری اور مسلم کی بعض روایتوں میں ایسے الفاظ ہیں جن میں اس تعویل کا احتمال نہیں مثلا حجر حجر دو دفعہ یا ان نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اب سب سے پہلے یہ امر لحاظ کے قابل ہے کہ جب کوئی اور واقعہ یا کرینہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلال و حواس کا کہیں کسی روایت میں مذکور نہیں تو صرف اس قدر کہنے سے کہ قلم دوات لاؤ لوگوں کو ہزیان کا کیوں کا خیال پیدا ہو سکتا تھا فرض کر لیں کہ انبیاء سے ہزیان سرزد ہو سکتا ہے لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں کہ وہ معمولی بات بھی کہیں تو ہزیان سمجھی جائے ایک پیغمبر کا وفات کے قریب یہ کہنا کہ قلم دعات لاؤ میں ایسی چیزیں لکھ کر دوں کہ تم آئندہ گمراہ نہ ہو اس میں ہزیان کی کیا بات ہے یہ روایت اگر خواہ صحیح سمجھی جائے تب بھی اس قدر برحال تسلیم کرنا ہوگا کہ راوی نے روایت میں وہ واقعات چھوڑ دیے ہیں جن سے لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں نہیں اور بے ہوشی کی حالت میں قلم دعات طلب فرما رہے ہیں بس ایسی روایت سے جس میں راوی نے واقعہ کے نہایت ضروری خصوصیتیں چھوڑ دیں کسی واقعہ پر کیوں کر استدلال ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جب ان امور کا لحاظ کیا جائے کہ اتنے بڑے عظیم الشان واقعہ میں تمام صحابہ میں سے صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور یہ کہ ان کی عمر اس وقت تیرہ چودہ برس کی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ واقعہ کے وقت موجود نہ تھے تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس روایت کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے ممکن ہے کسی کوتاح نظر پر یہ امر گراں گزرے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث پر شعا کیا جائے لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ بخاری اور مسلم کے کسی راوی کی نسبت یہ شبہ کرنا کہ وہ واقعہ کی پوری اہیت محفوظ نہ رکھ سکا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت گستاخی کا الزام لگایا جائے غرض آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے بعد چار دن تک زندہ رہے اور اس اسنا میں وقتاً وقتاً بہت سی ہدایتیں اور وسیطیں انہوں نے فرمائیں عین وفات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ لوگوں کو بالکل صحت کا گمان ہو گیا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خیال سے اپنے مکان کو جو مدینہ منورہ سے دو میل پر تھا واپس چلے گئے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت تک موجود رہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی الاول سن گیارہ ہجری دو شمبا کے دن دوپہر کے وقت حضرت عائشہ کے گھر میں انتقال فرمایا سہ شمبا کو دوپہر ڈھلنے پر مدفون ہوئے جماعت اسلام کو آپ کے وفات سے جو صدمہ ہوا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے عام روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خود رفتہ ہوئے کہ مسجد نبی میں جا کر اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی میں اس کو قتل کر دوں گا لیکن کرائن اس روایت کی تصدیق نہیں کرتے ہمارے نزدیک چونکہ مدینہ میں کثرت سے منافقین کا گروہ موجود تھا جو فتنہ پردازی کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منتظر تھا اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلطن اس خبر کو پھیلنے سے روکا ہوگا اسی واقعہ نے روایتوں کے تغیرات سے مختلف صورت اختیار کر لی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں اس قسم کی تصریحات موجود ہیں جو ہمارے اس قیاس کے مطابق نہیں ہو سکتی